حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگو تم لہٰذا حج کرو ایک آدمی نے کہا کیا ہر سال اے اللہ کے رسول آپ خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے یہ کلمہ تین بار دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے پھر آپ نے فرمایا تم مجھے اسی بات پر رہنے دیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے زیادہ اختلاف کی بنا پر ہلاک ہوئے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے کرو اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاون